ہماری آج کا یہ اجتماع نشان حق حق کا نشان چاروں طرف باطل پھیلا ہوا ہے ہر طرف گجرا والا میں نکل جاؤ باطل کی نشانیاں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں زمین روتی ہے آسمان بلکتا ہے فضائیں ماتم کرتی ہیں کہ مسلمان کو کیا ہو گیا سوائے باطل کے سوائے گناہوں کے سوائے گندگیوں کے اسے کچھ نظر نہیں آتا سڑکوں پر چلو بے پردہ عورتیں باطل کا نشان بن کے نظر آ رہی ہیں سڑکوں کے کنارے دیکھو سینماؤں کے بڑے بڑے بورڈ امت محمدیہ کا منہ چڑھا رہے ہیں کہ تم آئے اس لیے تھے اور کر اور چھوٹے چھوٹے منی سینما مسلمانوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں نوجوانوں کو دیکھو سر سے لے کر باطل پاؤں تک باطل ہی باطل نظر آتا ہے بینکوں میں جا کر دیکھو سود کا باطل نظر آتا ہے تجارت کے بازار میں جا کے دیکھو وہاں ملاوٹ کا اور خوری کا اور کن کن ذخیرہ اندوزی کا اور کن کن چیزوں کا باطل نظر آتا ہے جا کے عدالتوں میں جا کے دیکھو ظلم کا باطل نظر آتا ہے رشوتوں کا باطل نظر آتا ہے محلوں میں جا کر دیکھو مالدار کا کتا کمبل میں سو رہا ہے مکھن کھا رہا ہے دنیا کے اعلیٰ ترین انجیکشن لگا رہا ہے غریب کا بچہ ماں کی گود میں چسک چسک کے مر رہا ہے اور مالدار کے بچے کے علاج کے لیے یورپ اور امریکہ کے لیے خصوصی پروازیں بک کرائی جا رہی ہے حکومت کے ایوانوں میں جا کے دیکھو جھوٹ کا باطل نظر آئے گا غیبت کا باطل نظر آئے گا بزدلی کا باطل نظر آئے گا شراب جائے گا مسلمان تمہیں ننگے نظر آئیں گے جو رب کے عذاب کو دعوت دیتے ہوئے چلتے ہیں جاؤ جس طرف بھی جاؤ باطل ہی باطل نظر آتا ہے کفر پگلے بجا رہا ہے واشنگٹن نیو یارک میں جشن ہے دلی اور بمبئی والے خوش ہیں کہ اب ہم سے کون لڑے گا مسلمان نوجوان نے گلے میں لاکٹ ڈال لیا ہے اپنے جسم پر جینس پہن لی ہے اپنے سر پہ شیطان کا گھونسلہ رکھ لیا ہے چہرے سے داڑھی ہٹا لی ہے سود یہ کھاتا ہے رشوت یہ ہے اپنی بہنوں کے پیچھے سیٹیاں بچاتا ہوا یہ پھرتا ہے جھوٹ یہ بولتا ہے یہ یورپ کا پجاری کب جہاز کرے گا یہ امریکہ کا پجاری کس طرح جہاز کرے گا کسی عالم میں گجرات جو چھاونیوں میں شیر بن کے گھستا تھا جس نے انڈین آرمی کو دلیل و خار کر کے رکھ دیا جس نے بی ایس ایف کو نہ تو چلے دبا دیے وہ جوان تھا عاشق نہیں بنا صرف رب کا عاشق بنا وہ جوان تھا بے حیا نہیں بنا حیا کا محافظ بنا وہ جوان تھا اپنے گھر کی دیوت نہیں بنا جا کے مہاجر جنگ کی دیوت بنا وہ جوان تھا اس نے کفر